عن ان ابدردہ رضی اللّہ تعالیٰ قال اوسانی حبیبی بثلاث لن ما عشت بے شیام اطلاط من منقل شہر و صلاحت دحا لا انام انا محت و اطل مسلم فیصح یہی معزز بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں آج جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ صحیح مسلم کی ہے اور اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی اور یہ تینوں باتوں کا تعلق عبادات سے ہے اس حدیث کی روایت کرنے والے بدھ دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوسان حبیبی کہ مجھے میرے حبیب نے یعنی ہمارے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تین چیزوں کی لن ادوہن معشت جب تک میں زندہ رہوں گا ان وصیتوں کو نہیں چھوڑوں گا ان پر عمل نہیں چھوڑوں گا پہلی وصیت کیا فرمائی تھی بے سیام ایام سیام کل شہر ہر مہینے تین دن روزہ رکھنے کی وصیت اور دوسری وصیت تھی سلاۃ الدہ چاشت کی نماز کی اور تیسری وصیت اب اللہ انا محت اتر کہ جب تک میں اتر نہ پڑھ لوں نہ سو یعنی عطر پڑھ کر کے سونا یا عطر کی پابندی کرنا ان تین چیزوں کی ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی ابو دردا کون ہیں یہ بڑے مشہور صحابی ہیں انہیں حکیم الامت یا حکیم حاد الامہ بھی کہا جاتا ہے بڑے ہی دانشور اور سوجھ بوجھ رکھنے والے عقل رکھنے والے اور بہت ہی زیادہ یعنی حکمت والے تھے اس لیے انہیں اس امت کا حکیم بھی کہا جاتا ہے ان کا نام وہ عمیر تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عامر تھا انصار کے تھے انصار میں سے تھے اور غزب بدر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا بلکہ انصار میں سے سب سے آخر میں اسلام قبول کرنے والوں میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور غزب احد میں انہوں نے شرکت فرمائی اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں وہ حاضر رہے اور کتاب الوحی میں سے تھے یعنی وہی لکھنے والوں صحابہ کرام میں سے تھے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قرآن کریم کے حافظ تھے اور دمشق کے قاضی بنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ کرایا تھا اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ان کی زیارت کرنے کے لیے تو دیکھا کہ ان کی بیوی پھٹے پرانے کپڑے میں ہیں تو انہوں نے پوچھا تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی ابو دردہ کو دنیا میں کوئی حاجت نہیں رہ گئی ہے تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو کھانا بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ کھائیے تو انہوں نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے ہم نہیں کھائیں گے اس کے بعد ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ساتھ میں کھانا کھایا اس کے بعد جب رات آئی تو رات میں اٹھ کر کے وہ تحجد کی نماز پڑھنے کر پڑھنے کے لیے جانے لگے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھی سو اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھے پھر کہا بھی سو جب آخری پہر آیا تو اٹھے اور کہا کہ چلو اب تحجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو دردہ سے فرمایا کہ تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے نفس کا علیہ کا حق تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے بولے اہل کا علیہ کا حقن اور تمہارے اہل کا تمہاری بیوی کا اہل و عیال کا بھی تمہارے اوپر حق ہے فعت ہر حق والے کو اس کا حق دیا کرو اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہ بات ان سے بیان کی تمہارے نبی نے فرمایا سلمان سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے سچ کہا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو یہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بڑے ہی عابد اور زاہد تھے اور دمشق میں سنبتی شریری کے اندر ان کی وفات ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے دو سال قبل اس حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تین باتوں کی وصیت فرمائی اور یہی وصیت ہمارے نبی نے ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کی تھی جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت پہلی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی تھی ہر مہینے تین دن روزہ رکھنے کی تین دن روزہ رکھنا مہینے میں کون سے دن مراد ہیں زیادہ بہتر تو یہ کہ انسان تیرہ چودہ پندرہ جسے یام بیج کہا جاتا ہے ان دنوں کا روزہ رکھے اور یام بیج اس لیے کہتے ہیں کہ ان راتوں میں یعنی چاند کی روشنی ایک دم واضح ہوتی ہے اور رات بھی دن کے مانند ہو جاتی ہے اس لیے اس کو ایام بیج یعنی سفید والے دن کہا جاتا ہے یا سفیدی والے دن اور یہ تیرہ اور چودہ اور پندرہ تاریخیں ہوتی ہیں ہر مہینے کی عربی کے لحاظ سے تو اگر آدمی ان تینوں تاریخوں میں روزہ رکھتا ہے تو زیادہ افضل اور بہتر ہے اور اگر ان کے علاوہ ان یعنی ان دنوں کے علاوہ کسی اور تین دن روزہ رکھتا ہے تو بھی یہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی کہ اس نے تین دن مہینے کا روزہ رکھا اور ایک دن کا روزہ دس دن کے برابر وہ لحسنت و بشر لحا یعنی ایک نیکی دس گنا کر کے دی جاتی ہے تو دین تین دن کا روزہ گویا کہ اس نے پورے مہینے کا روزہ رکھا اگرچہ میں نے کہا کہ تیرہ چودہ پندرہ یہی زیادہ مراد ہے حدیث کے اندر اور اسی کی زیادہ فضیرت آئی ہوئی ہے لیکن ان کے علاوہ بھی اگر آدمی تین دن کا روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی اس فضیرت کے اندر شامل ہوگا آئیے کچھ فضیرتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ایام بیس کے روزوں کی عبداللہ بن اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نے فرمایا وہ ان نب حسبی کا انتسوم کلّہ شہرن تسوم ایام تمہارے لیے ہر مہینے تین دن کا روزہ رکھنا کافی ہے فعن فعن ذالق یا فعن کل حسن اشر و امسا تو تمہیں ہر نیکی کے بدلے دس گنا اجر ملے گا فعن نظال کا سیام الدہر کلی اور اگر تم ایسا رکھو گے تو یہ تمہارے لیے پورے سال کا روزہ رکھنا مانا جائے گا یعنی اگر آپ تین دن روزہ رکھیں گے ہر مہینے تو گویا کہ آپ نے پورے مہینہ روزہ رکھا اور ہر مہینے اگر آپ رکھیں گے تو گویا کہ آپ نے پورے سال رکھا رکھا اور اگر زندگی بھر آپ اس پر عمل کرتے رہے تو گویا کہ پوری زندگی پورا زمانہ آپ نے روزہ رکھا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں بھی دیکھیے ان تین دنوں کی تعین نہیں کی گئی ہے اس لیے اگر انسان کوئی بھی تین دن روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ اجر اسے ضرور ملے گا ان شاء اللہ لیکن اگر تیرہ چودہ کو رکھے گا تو اسے اور زیادہ اجر ملے گا ابو در رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم تشین من شہر جب تم مہینے میں روزہ رکھو فسم صلاح سا عشرہ و اربا عشرہ و خمسہ عشرہ تو تم تیرہ اور چودہ اور پندرہ کا روزہ رکھو یہ سورن ترمیزی کی روایت ہے اور انہوں نے اس کی تحسین کی ہے اور امام علام رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موافقت کی ہے یعنی یہ حدیث حسن ہے تو اس حدیث کے اندر ہمارے نبی نے گویا کی تعین کر دی تیرہ چودہ پندرہ تو تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھنا انسان کے لیے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہوگا اس طریقے سے جریب بھی عبداللہ بجلی فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نمایا سیام و صلاح سیام منقل شہر سیام الدہر یعنی ہر مہینے تین دن کا روزہ رکھنا پورے زمانے یا پورے سال کا روزہ رکھنے کے برابر ہے وہ یام البیغ اور ایام بیس کیا ہیں صبی صلاح سلاس عشرہ و ارب عشرہ و خمس عشرہ یعنی تیرہ اور چودہ اور پندرہ کے جو دن ہیں یہ ایام بیس کہلاتے ہیں سون نسی کی روایت امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے ان حدیثوں سے ایام بیس کے روزوں کی فضیلت معلوم ہوئی اور ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدردہ اور ہستے حریرا رضی اللہ عنہ کو اور دیگر صحابہ کو اس چیز کی وصیت فرمائی تھی دوسری وصیت جو ہمارے نبی نے فرمائی ہے یہاں پر وہ سلاۃ الضحیٰ کی ہے چاشت نماز کی ہے چاشت نماز ہمارے بھی یہ سنت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی دہا اربان یزید ماشاء اللہ کہ اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے اور چار رکعت اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تو آپ اسے زیادہ بھی پڑھا کرتے تھے یعنی چار چھ آٹھ بھی پڑھا کرتے تھے جیسا کہ دیگر حدیثوں کے اندر آتا ہے اس کی فضیلت میں ایک بہت ساری حدیثیں آئی ہیں ایک حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم عشب اللہک اللہ سلام امینا ہدق صدقہ آدمی کے ہر جوڑ پر اس کے اوپر صبح میں صدقہ یعنی صدقہ واجب ہوتا ہے یا اسے صدقہ کرنا پڑتا ہے اور آدمی کے اندر جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ تین سو ساٹھ جوڑ ہوتے ہیں اور ہر جوڑ کے بدلے اسے جب وہ صبح کرتا ہے تو اسے اس کا صدقہ کرنا چاہیے اللہ ابرامین کا شکر ادا کرنا چاہیے ظاہر بات ہے تین سو ساٹھ جوڑ ہیں تو تین سو ساٹھ صدقہ کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے تو شریعت آسان ہے لہذا ہر ام خیر کو ہر بہتر عمل کو صدقہ قرار دیا گیا ہمانوی فکر لو تصبیح ہے صدقہ ہر سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے وہ کل و تحمیدہ صدقہ اور الحمد کہنا جتنی بار آپ کہیں گے یہ صدقہ شمار کیا جائے گا وہ کل و تحلیلہ صدقہ اور ہر بار لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے وہ کل و تقبیرہ صدقہ اور ہر بار اللہ اکبر کہنا یہ صدقہ ہے وہ امر بالمعروف صدقہ معروف کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے وہ نہ ہی صدقہ اور منکر سے لوگوں کو روکنا یہ بھی صدقہ ہے وہ یہ جزی منظال کا کل رکا آتا یارکا ہوا مینا دوہا اور ان تمام چیزوں کے لیے دو رکعت کافی ہو جائے گی جو انسان چاشت کے وقت میں پڑھتا ہے اسے مسلم کی روایت تو اس سے معلوم ہوا سلاۃ الضحیٰ کی فضیلت کہ دو رکعت سلاۃ الضحیٰ پڑھنا ان تمام صدقے کی طرف سے کافی ہو جائے گا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ صرف مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نام نہیں ہے بہت سارے ہمارے بھائی یہی سمجھتے ہیں کہ صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی پر مال خرچ کریں کسی غریب کو دیں کسی مسکین کو مال دے دیں یہی صدقہ ہے حالانکہ صدقہ یہ ساری ہیں ہر نیکی صدقہ ہے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے اور اس طریقے سے الحمد کہنا صدقہ ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا لوگوں کو یہ صدقہ ہے اور یعنی ہر خیر کا کام کرنا صدقہ کہلاتا ہے صدقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو صدقے دل سے سچائی کے ساتھ کرتا ہے اسے صدقہ کہا جاتا ہے چاہے وہ مال کا صدقہ ہو زبان کا صدقہ ہو نیکی کا صدقہ ہو خرچ کا صدقہ ہو جو بھی ہو اگر انسان اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملتا یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی صدقہ ہے تو صدقہ صرف مال اللہ کی راہ میں یا غریبوں میں دینے کا نام نہیں ہے وہ بھی صدقہ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن صدقہ صرف وہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی صدقہ ہے کہ انسان کسی کو بھلائی کا حکم دیتا ہے اللہ اکبر پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے ذکر و اذکار کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے کوئی بھی بر اور خیر اور نیکی کے کام کرتا ہے وہ سب کے سب صدقات کہلاتے ہیں حتیٰ کہ انسان اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں کسی دوست کو کسی رشتے دار کو اپنے بھائی کو کسی کو بھی کھلاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے آپ اس کی رہنمائی کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے آپ اس کی ضرورت پہ کام آتے ہیں بھی صدقہ ہے تو صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے یہ یعنی صدقہ ایک عام لفظ ہے اور اس کے اندر ہر خیر شامل ہے ہر عبادت شامل ہے ہر نیکی اس کے اندر شامل ہے صدقے کے اندر جی ہاں اور یہ حدیث بھی اس مفہوم کی تعین کرتی تو اس حدیث سے سلاۃ الضحیٰ کی فضیلت معلوم ہوئی ابو دردہ رضی اللہ عنہ اور بزر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر برامی نے فرمایا یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے جس میں ہمارے نبی یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کیا ہم کیا اللہ نے فرمایا ابن آدم ارک علی من اول نہار ارب ارکات اے ابن آدم تم میرے لیے دن کے شروع حصے میں چار رکعت نماز پڑھو یا چار رکعت سنت پڑھو اک فکا آخر ہو یا کا آخر ہو میں دن کے آخری حصے تک میں تمہارے لیے کافی رہوں گا یہ ترمیزی کی روایت ہے اور امام البائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو اسے معلوم ہوا کہ سلاۃ الضحاء اگر انسان پڑھتا ہے تو اللہ ابرامین اس بندے کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے سلاۃ الضحا چار رکعت نماز پڑھنا اور سلاۃ الضحاء کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ابو موسا اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ وسلم ہمایا منصل الحا ارب ان جس نے چاشت کی چار رکعت نماز پڑھی وہ قبر الا ارب اور پہلی نماز یعنی ظہر سے پہلے چار رکعت سنت پڑھی بنیا لہو بیت جنہ ایسے آدمی کے لیے جنت کے اندر محل بنایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے جنت کے اندر محل بناتا ہے یا فرشتوں کو محل بنانے کا حکم دیتا ہے یہ تبرانی کی روایت ہے اور امام علماء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے سعی الجامع کے اندر اور سلسلہ سیاح کے اندر تو اسے سلاۃ الضحیٰ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت کے اندر محل بنتا ہے یہ اللہ رب العامن ایسے آدمی کے لیے محل بناتا ہے جو سلاۃ الضحیٰ چار رکعت نماز پڑھتا ہے اس طریقے سے ابو رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا لا حافظ اللہ الضحیٰ اللہ وہ یا صلاۃ الاوابین کی سلاۃ الضحیٰ پر وہی آدمی پابندی کرتا ہے جو اواب ہوتا ہے اواب کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے والا توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا عنابت کرنے والا وزاری کرنے والا ایسے بندے کو اواب کہا جاتا ہے فرمان بھی فرماتے وہی سلاۃ الاوابین اور یہی سلاۃ الاوابین ہے یہی سلاۃ الاوابین ہے تو سلاۃ الضحاء کو الاوابین بھی کہا جاتا ہے اور اس کا جو وقت ہے سلاۃ الضحاء کا یا سلاۃ الاوابین کا یہ سورج نکلنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کا جو بہتر وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب کچھ دھوپ ہو جائے اس وقت انسان اس کو پڑھے تو یہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہے جیسا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا سلاۃ الیاب اوابین حین ترمد الفصال صلاۃ الیاب اوابین کا بہتر وقت وہ ہے جب اونٹ کے وہ بچے جو دودھ چھوڑ دیتے ہیں جب ان کے کھر گرمی سے جلنے لگیں تو اس وقت انسان اگر پڑھتا ہے تو اس کو زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے اور یہ وقت زوال سے پہلے کا ہوتا ہے زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے یا گھنٹہ پہلے سمجھ لیں آپ اس وقت اگر انسان پڑھتا ہے تو اسے زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ملتا ہے اگرچہ اس کا وقت سورج نکلنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے یا ایک آدھے گھنٹے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کا افضل وقت یہ ہے کہ جب دھوپ کے اندر کچھ شدت آ جائے تو اس وقت انسان اگر اس کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ہے ایک نماز اس کو سلاط الاشراق کہا جاتا ہے اور وہ نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے اگر وہ بن کوئی انسان اس نماز کو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد اس نماز کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے اور زیادہ اجر کا وعدہ کیا گیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیا فرماتے ہیں کہ اس اصلاۃ الاشراق کے بارے میں کہ منسل الغدا فی جماع جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ جس نے فجر کی نماز پڑھی کو اللہ پھر وہ بیٹھا رہا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا ہے تطلوع شمس یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا ثم صلی اللہ رکاتین پھر وہ دو رکعت نماز پڑھتا ہے کا نت لہو کا ادر حج و عمر تن تام متن تام متن تام ایسے آدمی کو مکمل حج کا اجر ملتا ہے اور مکمل مکمل مکمل عمرے کا سبا ملتا ہے یہ سورن تربیتی کی روایت ہے اور یہ حسن روایت ہے جیسا کہ امام رحمۃ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ سلاۃ الاشراک صلاۃ الضحاء اور صلاۃ الوابین ایک ہی نماز ہے تو بہت سارے علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ ایک ہی نماز کے تین نام ہیں صلاۃ الشراق اس لیے اسے کہا جاتا ہے کیونکہ سورج نکلنے کے بعد انسان اسے پڑھتا ہے صلاۃ الضحاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ چاشت کے وقت میں اس کو پڑھتا ہے اور اوابین اس لیے کہا گیا اس کو کہ اس نماز کی پابندی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی طرف زیادہ زیادہ رجوع کرنے والے انعبت کرنے والے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابن وسیم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اسی بات کے قائل امام علمائی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ الاشراق اس نماز کا نام ہے یا یہ عجر اور ثواب جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے اس آدمی کو ملے گا جو فجر کی نماز کے بعد جماعت سے پڑھ کر کے اور اسی جگہ پر بیٹھ کر کے انتظار کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے تو اس آدمی کو یہ عجر ملے گا لہذا یہ جو عجر ہے اس آدمی کے لیے خاص ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پھر وہ دو رکعت نماز پڑھتا ہے یہ عجر اسے ملتا ہے البتہ اگر آدمی فجر کی نماز پڑھ کر کے گھر چلا گیا اور ذکر و اذکار میں مصروف نہیں رہا اب سورج کے نکلنے کے بعد اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اسے سلاۃ الاشراق تو کہا جائے گا لیکن وہ اجر اسے نہیں ملے گا جو اجر اس حدیث کے اندر کیا گیا جو اجر اس حدیث کے اندر کیا گیا تو اس میں ظاہر یہی لگتا ہے کہ اگر آدمی ان قیود کے ساتھ جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے اگر وہ پڑھتا ہے تو یہ اجر اسے ملے گا لیکن اگر ان قیود کا خیال نہیں رکھتا ہے فجر کی نماز پڑھ کر کے چلا گیا اپنے گھر یا مسجد سے نکل گیا اور پھر وہ بعد میں پڑھتا ہے تو وہ سلاۃ الشراق کہیں گے اسے کہا کہا جا سکتا ہے کیونکہ سورج نکلنے کے بعد اس نے پڑھا لیکن یہ عدر اسے نہیں ملے گا یہ عدر اسے نہیں ملے گا تو یہ ہے سلاۃ الضحیٰ کی فضیلت اور اس کا وقت جیسا کہ میں نے بتایا کہ سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور لیکن اگر آدمی اس کو تاخیر سے پڑھے اور زوال سے ایک گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھتا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے جیسا کہ حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آدمی سلاط الضحا پڑھے گا یا سلاۃ الشراق پڑھے گا تو اس آدمی سے حج ساخت ہو گیا عمرہ ساخت ہو گیا عمرے کا ثواب الگ ہے حج کا ثواب الگ ہے اور یہاں پر اس نماز کی فضیلت بیان کی گئی اور اس کی طرف اسے یعنی راغب کیا گیا رغبت دلائی گئی ہے کہ آدمی اس نماز کو بھی پڑھے اور یہ اس کے لیے اتنا اجر اور اتنا ثواب ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس آدمی سے عمرہ ثابت ہو جائے گا یا حج اسے ثابت ہو جائے گا اس کا ثواب اور زیادہ انسان کو ملے گا اور یہ تو یعنی رغبت دلانے کے لیے فضیلت دلائی یہ فضیلت بیان کی گئی جیسے حدیث کے اندر کہا گیا کہ جو آدمی عمرہ کرتا ہے رمضان کے مہینے میں اسے حج کے برابر ثواب ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اس سے حج کی فرضیت ثابت ہو گئی یا عمرے کی فرضیت ثابت ہوگی نہیں اگر یہ یعنی کوئی آدمی اگر یعنی یہ نماز پڑھ لے اور کہے کہ بھائی میرے سے عمرہ کا کی فرضی ساقت ہو گئی یا مجھ سے حج کی فرضیت ساقت ہوگی اگرچہ اس آدمی کے پاس پیسے ہو مال و دولت ہو اور اس کی طاقت رکھتا ہے تو اس کا کہنا غلط ہوگا کیونکہ فرضی ساقت نہیں ہوگی اور یہ اللہ ابامن اپنی طرف سے اس آدمی کو ادر و ثواب دیتا ہے لیکن فرضیت اس کے اوپر باقی رہے گی اور جب وہ ادا کر دے گا تب جا کر کے فرضیت اس سے ادا ہوگی تو یہ سلاد وضحاء کے تعلق سے باتیں تھیں تیسری نبی نے فرمائی تھی اتر نماز کی اتری نماز کیا ہے اتری نماز یہ سنت موقع ہے اور بڑی فضرت اس کی حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العامی نے تمہیں ایک نماز بطور انعام نمازا ہے اور وہ عطر ہے جس کا وقت عشاء اور طلوع فجر کے درمیان ہے یہ ابو داود اور ترمیزی کی صحیح روایت ہے اس سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ وطر کی نماز یہ اللہ رب کی طرف سے ایک انعام ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر کی طلوع فجر تک اس کا وقت رہتا ہے آدمی اگر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو بھی اتری کی نماز ادا ہو جائے گی آدھی رات میں پڑھتا ہے تو بھی ادا ہو جائے گی اور طلوع فجر سے پہلے پڑھتا ہے یعنی اذان فجر سے پہلے اور یہی زیادہ بہتر وقت ہے تو بھی یہ نماز اس کے لیے ادا ہو جائے گی تو اس کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر سے پہلے تک رہتا ہے اور انسان اگر آخری وقت میں پڑھتا ہے طلوع فجر سے پہلے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اس کے اندر زیادہ اجر اور ثواب ہے لیکن اگر ایک آدمی ایسا ہے جو آدمی یعنی یہ سمجھتا ہے کہ میں اتر کی نماز آخر وقت میں نہیں پڑھ پاؤں گا مصروف ہو جاؤں گا تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وطر کی نماز پڑھ کر کے سوئے وہ لیکن اگر آدمی کے لیے یہ ہے کہ نہیں میں فجر سے پہلے جاگوں گا اٹھوں گا تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ آخر وقت میں وطر کی نماز پڑھے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اور ایک رات کے اندر ایک ہی وطر ہوتی ہے دو وطر نہیں ہوتی ہے اگر ایک آدمی وطر کی نماز پڑھ کر کے سو گیا اور پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے آدھی رات یا فجر سے پہلے تو یہ آدمی اگر اتر کی نماز اتر کی نماز اس نے پڑھ لی ہے اب وہ آدمی اگر دو دو رکعت کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے لیکن اس کو وطر دوبارہ نہیں پڑھنا ہے کیونکہ ہمارے بھی حدیث اللہ وطران فی الحال ایک رات میں دو وطر نہیں ہوتی ایک وطر اس نے پڑھ لی اس کے لیے کافی ہے اور گرچہ اس نے پہلے پڑھ لیا ہے جو بھی نمازیں دو دو کر کے پڑھے گا اس کی ساری نمازیں تاخی رہیں گی جفت نہیں ہوں گی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ایک رکعت اتر پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد پھر ایک رکعت یا دو تین رکعت اتر پڑھتے ہیں تو ان کا یہ عمل بالکل صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ ایسی صورت میں گویا کہ ایک رات کے اندر تین وطر پڑھ لیتے ہیں ایک تو انہوں نے پہلے پڑھا پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو ایک رکعت پڑھا انہوں نے یہ بھی وطر ہے اور پھر جب دو دو رکعت کر کے پڑھتے رہے تو پھر آخر میں وہ ایک رکعت یا تین رکعت پڑھتے ہیں تو گویا کہ ایک رات کے اندر انہوں نے تین اتر کی نماز پڑھ لی جبکہ ایک رات میں ایک ہی اتر ہوتی ہے جیسا کہ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اس لیے اگر اتر انسان نے پڑھ لیا ہے اور اتر کے بعد رات کی آخری پہر میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اگر وہ دو دو کر کے نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے اتر کے بعد مستقل ہمیشہ دو رکعت نماز پڑھنا یہ ہمارے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے ہاں اگر انسان پڑھ کر کے سو گیا اتر کی نماز اور کبھی کبھار اس کی آنکھ کھلی تو صورت میں وہ عطر کے بعد دو رکعت کر کے دو دو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن آدمی کو اپنی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ ہر عطر کے بعد ہر رات وہ دو رکعت نماز پڑھے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے ہاں اگر آدمی نے اتری کی نماز پڑھ لی ہے اور سو گیا تھا لیکن اس کی آنکھ کھل گئی اور اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا تو ایسے آدمی کو نماز سے منع نہیں کیا جائے گا وہ نماز دو دو کر کے پڑھے لیکن عطر نہ دہرائے ایک عطر اس کے لیے کافی ہوگی اور اسے رات کے اندر پھر دوبارہ عطر پڑھنا اس کے لیے صحیح نہیں ہوگا عطر سنت موقع ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم عطری کی نماز سواری پر پڑھا کرتے تھے اگر یہ فرد یا فرد ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نہیں پڑھتے یہ سی بخاری کے دیش ہے اور سعید بن نثار ایک تابی وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکہ جا رہا تھا تو جب صبح کا مجھے خوف ہوا کہ اب صبح ہو جائے گی تو میں سواری سے اترا اور میں نے اتر کی نماز پڑھی پھر میں پیچھے ہو گیا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پھر تھوڑی دیر بعد جا کر کے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہاں تم رہ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اتر کی نماز پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ضرور تو انہوں نے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سواری ہی پر وطر کی نماز پڑھا کرتے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ ادری کی نماز سنت موقع ہے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ یہ فرض نہیں ہے اگر فرض ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتری کی نماز سواری سے اتر کر کے زمین پر پڑھتے لیکن سواری پر آپ کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اتری کی نماز سنت موقع ہے اتری کی نماز اگر ایک آپ کم سے کم اس کی ایک رکعت ہوتی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ان اللہ حب اللہ وطر ہے اور اللہ ابلام عطر کو پسند کرتا ہے اور اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جو ہے تم دو کر کے نماز پڑھو اور جب تمہیں صبح کا خدشہ ہو تو ایک رکعت نماز پڑھ لو ایک رکعت تمہاری ساری نمازوں کو طاق بنا دے گی کہتے ہیں طاق کو تو ایک یہ بھی طاق طاق طاق طاق ہے ہے ہے ہے تین پانچ سات سات ساری طاق طاق عدد کہلاتی ہیں تو اگر آدمی ایک رکعت اتر پڑھتا ہے تو کیسے پڑھے گا اللہ اکبر کہے گا دعائیں ثنا پڑھے گا سورہ فاتحہ پڑھے گا پھر کوئی سورت پڑھے اخلاص پڑھے گا اور رکو میں جانے سے پہلے اگر دعا کر لیتا زیادہ بہتر ہے اور اگر رکو کے بعد دعا کرتا ہے اتری کی تو بھی کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر انسان اگر دعا بھی نہ کرے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ دعا کرنا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا نہیں کرا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی اتری کی نماز پڑھاتے تھے دعا چھوڑ دیا کرتے تھے تو دعا کرنا ضروری نہیں ہے اس کے بعد پھر سجدہ کرے گا دو تشود میں بیٹھے گا تیار درو شریف پڑھ کر کے سلام کر کے پھیر دے گا اس طریقے سے طریقے کی نماز ہوگی اگر انسان تین اکادتی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا دو طریقہ ہے سب سے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان دو رکعت نماز پڑھے جیسے انسان دو رکعت سنت پڑھتا ہے ایسی پڑھے ہاں یہ ہے کہ اس میں پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھنا مصنون ہے اور دوسری رکعت کے اندر سورہ کافر پڑھنا اس کے لیے مصنون ہے دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دے پھر اس کے بعد ایک رکعت پڑھے یہی مانوی کا زیادہ معمول تھا اور یہی سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان تینوں رکعتوں کو ایک ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے لیکن تینوں رکعت اگر ایک ساتھ پڑھے گا تو ایک تشود سے پڑھے گا دو تشود پڑھنے سے دو تشود سے پڑھنے سے معنوی نے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم تین رکعت اتری کی نماز پڑھو تو مغرب کے طریقے پر نہ پڑھو مغرب انسان کیسے پڑھتا ہے دو رکعت پڑھنے کے بعد انسان تشود میں بیٹھتا ہے اور اس کے بعد پھر کھڑا ہوتا ہے پھر رکعت پڑھتا ہے تو یہ طریقہ ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا یہ صحیح روایت ہے کہ تم جب اتری کی نماز پڑھو تو تین رکعت تو مغرب کے طرز پہ نہ پڑھو کیسے پڑھیں گے اس کا دو طریقہ پہلا طریقہ تو میں نے بیان کیا کہ دو رکعت پڑھ کر کے آپ سلام پھیر دیں پھر اس کے بعد ایک رکعت پڑھیں یہی سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے اور یہ مغرب سے سب سے الگ طریقہ ہے یعنی دونوں کے اندر کوئی مشابہت نہیں رہ جاتی ہے اور اگر آپ تینوں رکعت ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر دو رکعت پڑھنے کے بعد تشود میں نہ بیٹھیں آپ کھڑے ہو جائیں اور تینوں رکعت ایک تشود سے پڑھیں یہ بھی ہمانبی کی سنت ہے اور یہ بھی ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ تینوں رکعتوں کو ایک تشود سے پڑھا کرتے تھے تو یہ دو طریقہ ہے تین رکعت پڑھنے کا کہ دو رکعت پڑھ کے اسلام پھیر دیں رکعت پڑھیں اور اگر آپ تین رکعت ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو دو رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں نہ بیٹھیں بلکہ آپ تینوں رکعت ایک تشہد سے پڑھیں اور ایک سلام سے پڑھیں یہ بھی آپ کے لیے یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے لیکن تین رکعت تشہد پڑھنا مغرب کے طریقے پر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے اور صحابۂ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے جو دو چار صحاب کرام سے آتا ہے ان کے لیے عذر یہ ہے کہ ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی تھی لیکن جو بڑے بڑے صحابہ ہیں خلفۂ راشدین معاویہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر بن عاص ابو حریرا اور اس طریقے سے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں ان سب سے یہی آتا ہے کہ دو تین رکعت پڑھتے تھے تو ان دو طریقوں میں سے ایک کسی ایک طریقے پر پڑھا کرتے تھے اور تینوں رکعت وہ مغرب کے طریقے پر نہیں پڑھتے تھے اگر کسی صحابی سے آتا ہے اور دو چار صحابہ سے بیان کیا جاتا ہے اب ان سے ثابت بھی یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان سے ثابت ثابت ہے کہ نہیں ہے اگر مان بھی لے کہ ان سے ثابت ہے یہ تو ان کے لیے عذر یہ ہے کہ ان کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی کیونکہ ہر صحابی کو ساری حدیثیں نہیں معلوم ہوتی تھی اس لیے جب صحابی کو حدیث بتائی جاتی تھی تو فون رجوع کر لیا کرتے تھے لہذا ہمارے ملکوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں کی نماز مغرب کے طرز پر یہ طریقہ اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں نہ ہی خلفۂ راجدین ثابت ہے نہ ہی بڑے بڑے صحابہ کرام سے عشر مبشرہ اور جو بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے یہ عمل قطع ثابت نہیں ہے لہٰذا ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے جو ہمارے نبی کی سنت ہے یا تو دو رکعت پڑھ کر کے اسلام پھر دیں پھر رکعت پڑھیں یا تین رکعت ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو دو رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں نہ بیٹھے ہمارے بھائی جو کہتے ہیں کہ بھائی اس میں ہم دعا کرتے ہیں اس سے مغرب سے الگ ہو جاتی ہے نماز تمہارا کہنا یہ ہے کہ دعا کرنے سے الگ نہیں ہوتی طریقہ وہی ہے طریقے میں کوئی فرق نہیں پڑا دعا کرنے سے الگ نہیں ہوتی دعا آپ تو فجر میں بھی کر سکتے ہیں پانچوں نمازوں میں دعا کر سکتے ہیں دعا قنوت ناظرہ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرض کی بات نہیں اور پھر دعا پڑھنا آپ کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ دعا پڑھیں دعا پڑھنا آپ کے لیے ضروری بھی نہیں ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول یہ تھا کہ آپ بطر کے اندر دعا نہیں پڑھتے تھے تو دعا پڑھنے سے مخالفت نہیں ہوتی ہے کیونکہ طریقہ الگ نہیں ہوا طریقہ ایک ہی ہو گیا وہی دو تشود وہی طریقہ لہذا ان کا یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے ہمانبی کی جو حدیث ہے ہمانبی کی جو سنت ہے اس سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اس کے لیے بیکار بہانے اور اس طریقے سے بیکار تعویل کرنا یہ قطن ہمارے لیے جائز نہیں ہمانبی کی سنت ہمارے پاس آ گئی نہیں پہلے معلوم تھا ہمارے پاس عذر تھا جہالت ہمارے پاس تھی اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا لیکن حدیث پہنچنے کے بعد اپنے عمل پر ڈٹے رہنا اور نبی کی سنت پر عمل نہ کرنا خلفائے راجدین کی سنتوں پر عمل نہ کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہمارے نبی فرمات علیہ سنتی وہ سنت الخلفائے راجدین المحدین میری سنتوں کو لازم پکڑو اور خلفائے راجدین جو ہدایت یافتہ ان کی سنتوں کو لازم پکڑو مضبوطی کے ساتھ تھام لو لہٰذا نبی کی سنت یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مغرب کے طرز پہ پڑھنا یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے اور کسی بھی صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے طرز پر پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے اور نہ ہی بڑے بڑے صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے اس لیے ہمارے لیے اللہ کے سر کی سنت کافی ہے ہمیں مغرب کی مخالفت کرنی ہے مغرب کے طرز پہ نہیں پڑھنا ہے تاکہ فرق ہو فرد نماز اور اس نماز کے درمیان اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے پڑھیں جو طریقہ ہمارے بھی ثابت ہے یہ چند باتیں تھیں ان تینوں وصیتوں کے تعلق سے اللہ ابامن دعا ہے کہ اللہ ابامن ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ابامن ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے امین جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ بن محمد و علیہ و صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ